یہ اصل میں جو سعودی عرب سے بلائیں آئی ہیں نا ان میں سے ایک بلا یہ بھی آئی ہے اور شیعہ حضرات کا بھی مذہب یہی اصل میں موزوں پر مسا کرنے کا مسئلہ میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جیسے بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں بہت سردی ہوتی بار بار آدمی اتارے موزے بڑا مشکل ہوتا تو جب آدمی وضو کرے جب آزا اس کے گیلے ہوں تو ایسی صورت میں چمڑے کا موزہ پہنے آج کل بھی آپ دیکھیں چمڑے کے موزے مل جاتے چمڑے کا موزہ پہنے چمڑے کا موزہ پہننے کے بعد میں اب جب بھی وضو ٹوٹے تو وضو ٹوٹنے سے چوبیس گھنٹے تک وہ اس کا وضو موزے کے اعتبار سے ویلڈ ہے اب کیا کرے وہ خالی وضو کرے اور اپنے پیر پر اس طریقے سے ہاتھ مار کر اس طریقے سے مسا کر لے اس کو پیر دھونے کی ضرورت نہیں چوبیس گھنٹے تک اس کی مدت ہے جو بھی اس میں نمازیں آ اور اگر وہ مسافر ہے وہ گھر سے وضو کر کے چلا اور اس نے موزے پہن لی اور جہاں جانتے ہیں سفر بہت طویل ہوتا ہے جیسے امریکہ آدمی جائے تو چوبیس گھنٹے گزر جاتے ہیں اس میں کیا کرے اور آپ جانتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں آدمی پیر دھونا تو ممکن ہی نہیں تم موزے پہن لے تو یہ دیکھیے اللہ کے رسول کے مہربانی اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آدمی گھر سے وضو کر کے چمڑے کے موزے پہن لے تو پہلے تو اس کی مدت تھی جیسے ہم کراچی میں ہیں کراچی میں مدت ہے چوبیس گھنٹے اس وقت تک ویلڈ ہوں گے جب بھی وضو کرے مسا کر اور اس کی مسافری میں مدت بہتر گھنٹے ہو جائے گی بہتر گھنٹے تک بھی جو ہے وہ موزے پہ مسا کر سکتا ہے یعنی کب سے وضو ٹوٹنے کے بعد سے بہتر گھنٹے لگائیں وضو ٹوٹنے کے بعد سے چوبیس گھنٹے لگائیں اس وقت تک آدمی جو ہے وہ مسا کر سکتا یہ نائلون کے موزوں پر اور جوتوں پر یہ مسا کرنا ہے بالکل ایک موزوں کے ساتھ مسا کے ساتھ ایک مذاق ہے اور جیسے ہم موزے عام طور پہ پہنتے ہیں جوتے پہنتے ہیں تو اس میں ہمیں ہر وضو میں ہمیں موزے اور جوتے اتار کر اور پیر دھونے پڑھیں گے جو لوگ اس طریقے سے مز... اہل حدیث بھی اسی کو مانتے ہیں سعودی عرب میں بھی اس کو انہوں نے رواج دے دیا اور یہ بیماری تو امریکہ یورپ میں اتنی زیادہ کہ جس کی حد نہیں اچھا اب وہاں کیا مسئلہ اب دیکھیے یورپین میں دنیا بھر کے غلیظ کام کرتے ہیں کمبر شراب پیئیں گے آپ کو تعجب ہوگا یہ تو ہمیں گوری چمڑی نظر آتی ہم سمجھتے ہیں تو بہت ترقی یافتہ لوگ آپ بسوں میں سفر کریں تو خبیص اتنے گندے ہیں ایسے تھوک لگا کر ٹیشو پیپر اپنا میل نکالتے نہانا نصیب نہیں ہوتا ان کو ہاں ایک صاحب کا انٹرویو آیا تھا انہیں پوری زندگی میں ایک مرتبہ نہ آیا اور یہ ٹی وی پر آیا اس کے میڈیا میں کہ وہ مرد مجاہد ہے کہ جس نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ غسل کیا یہ تو اتنے ناپاک گندے قسم کے لوگ تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ مسلمان کوئی ہاتھ پیر دھوئے جب ان کے بیسن سے پیر دھوئے تو گلے پڑ جاتے ہیں کیا کر رہے ہیں میں سری لنکا ایئرپورٹ پہ اترا اور میں نے وضو کیا اور اس کے بعد میں فجر کی نماز کا وقت جا رہا تھا میں نے موزے اتار کر کے وہ جناب اتنا گرم ہوا کہتے یہ تو منہ دھونے کی جگہ یہاں پیر دھو رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں دنیا بھر کی غلازتیں کرتے ہیں مگر اس میں جب پیر دھوئیں تو آپ کے گلے پڑ جاتے ہیں بہت معیوب سمجھتے میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں بھائی ایک اچھے نفیس قسم کے آپ کیا نام ہے چمڑے کے موزے آپ استعمال کریں آپ کو پیر دھونے کی ضرورت نہیں باقی کا دھوئیں آپ گھر سے وضو کر کے آئیں گھر جا کر کے وضو کریں اور پیر دھوئیں سارا سفر آپ اس طریقے سے کریں تو ہمارے یہاں چمڑے کا اگر موزہ ہو اور وضو کے فوراً بعد پہن لیا گیا اس پر مسا جائز ہے نائلون یا گرم یا جوتے پر مسا کرنا یہ تو یکسر شریعت کے بالکل خلاف ہے